سبق نمبر چونتیس چوتھا قاعدہ جب سمن قسم ثانی کے ساتھ آ جائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جما دیں اگر ورثہ میں سے ایک وارث سمن یعنی آٹھویں حصے والا ہو اور باقی ورثا ایک یا زیادہ دوسری قسم والوں میں سے ہوں یعنی سلس سلسان یا سدس والے تو میراث کی تقسیم چوبیس کی عادت سے ہوگی یعنی یوں کہیں گے کہ قسم اول میں سے سمن اگر قسم ثانی کے ایک یا زیادہ ورثاء کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چوبیس کی عادت سے حل ہوگا مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا ورثاء میں بیوی ماں اور ایک بیٹا ہے اب بیوی کا حصہ سمن ہے ماں کا حصہ سدس یعنی چھٹا ہے تو قسم اول کا ثمن قسم ثانی کے سدس کے ساتھ آ گیا تو ساری میراث کے چوبیس حصے کریں گے تین حصے بیوی بی کو چار حصے ماں کو اور باقی سترہ حصے بیٹے کو مل جائیں گے کیونکہ چوبیس کا آٹھواں حصہ تین بنتا ہے چھٹا حصہ چار بنتا ہے اور بیٹا آصبہ ہے سوال ایک شخص کا انتقال ہوا ورثا میں بیوی ماں دو بیٹیاں اور ایک سگا بھائی موجود ہے تقسیم کریں جواب بیوی کو سمن آٹھواں حصہ ماں کو سدس چھٹا حصہ بیٹیوں کو سلوسان یعنی دو تہائی حصہ ملے گا اور باقی بھائی کو یہاں قسم اول کا سمن قسم ثانی کے سلوسان اور سدس کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ چوبیس سے حل ہوگا کل مال کے چوبیس حصے کریں گے تین حصے بیوی کو چار حصے ماں کو سولہ حصے بیٹیوں کو اور ایک حصہ بھائی کو مل جائے گا